شہید اسلام ڈاٹ کام خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق www.shahideislam.com اس کا ماکبل کے ساتھ رات یہ ہے کہ پہلے کفار و منافقین کے شکایات اور خباسات آپ کے سامنے بیان ہو رہے تھے نا کفار و منافقین کے شکایات خباسات تو سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ کس کا شکوہ کرنا چاہیے اور کس کا شکوہ حدیث پاک میں ہے نا کہ حضرت نے فرمایا کسی کی غیبت نہ کرو تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے ادھر تو شکوہ ہی شکوا تو یہی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے شکوے کو پسند نہیں کرتے ہر قسم کے شکوے کو پسند نہیں کرتے آپ کسی کی شکایت کرتے رہیں ایسے بے پیدا کہ فلاں آدمی ایسے ہے ایسے ہے ایسے ہے گلا کرتے رہیں نہ مناسب ہے ہاں جس شخص سے ضرار دینی ہو یا دنیاوی ہو یہ غور کرنا جس شخص سے کیا ضرار دینی ہو یا دنیاوی ہو اس کا شکوا آپ کر سکتے ہیں لوگوں کو آگاہ بھی کر سکتے ہیں اب کفار و منافقین سے دینی ضرار ہے یا نہیں تو ان کے حرکات سے آگاہ کرو یا دنیاوی زرار کسی سے ہو مثال طور ایک آدمی مجھ سے پوچھتا ہے کہ فلاں آدمی کے ساتھ میں نے لین دین کرنا ہے ادھار کا وغیرہ تو کیسا ہے اگر وہ دھوکھے باز ہے تو میں کہہ دوں یا نہیں چاہے میرا رشتہ داری کیوں نہیں کہہ دوں گا دھوکھے باز ہے اس کے ساتھ ہی نہ کرو معاملہ نہ کرو تو یہی ہے خلاصہ کہ جس سے ذرا دینی ہو یا دنیاوی ہو اس کا شکوہ آدمی کر سکتا ہے سمجھے اور اس کے عادات بتا سکتا ہے لا یحب اللہ جا بسو حکم شکایا نہیں پسند فرماتے اللہ تعالی بری بات کے ظاہر کرنے کو جہر کا من ظاہر کرنا نہیں پسند کرتے اللہ تعالیٰ بری بات کو ظاہر کرنے کو اللہ من ظلم مگر مظلوم سے من ظلم کون ہے جی مظلوم مظلوم ظالم کا شکوہ کرے تو یہ کیا ہے جائز ہے اور ہر وہ شخص جس سے دینی نقصان ہو یا دنیاوی نقصان ہو کون ہوتا ہے ظالم ہوتا ہے وقان اللہ سمیع علیمہ اور ہیں اللہ تعالی سننے والے مظلوم کی بات کو جاننے والے فعل ظالم کو ان تبدو خیرن فضل فضیلات افو ہے اگر ظاہر کرو تم بھلائی کو یا چھپاؤ یا معاف کرو تم کسی کی تکلیف کو کسی آدمی نے آپ کے ساتھ برا معاملہ کیا تکلیف دی بدلہ لے سکتے ہو لیکن اگر معاف کر دو تو اچھا چاہے بے شر اللہ تعالیٰ ہیں معاف کرنے والے قدرت والے اللہ تم ہی معاف کر دے گا ان الزین یقرون باللہ زاجر اہل کتاب زاجر اہل کتاب ما انجام ان کے لیے زاجر بھی ہے اور ان کا انجام بھی ہے دنیاوی اخروی بھی بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں ساتھ اللہ کے اس کے رسولوں کے اور ارادہ کرتا ہے یہ کہ جدئی ڈالیں درمیان اللہ کے اور اس کے رسولوں کے یہ کون سی تفریق ہے جی نیچے لکھو نا فی ایمان تفریق فی ایمان اللہ کے درمیان اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق ڈالتے ہیں یعنی اللہ کو تو مانا رسولوں کو نہ مانا یا بعض رسولوں کو مانا بعض کو نہ مانا ویسے تو تفریق ہے اللہ اور اس کے رسول تفریق نہیں اللہ خالق کے رسول کیا ہیں مخلوق ہیں رتبے کے لیے حاصل تفریق ہے اور کہتے ہیں ایمان لاتے ہیں ساتھ بعض کے کفر کرتے ہیں ساتھ بعض کی یہی ہے تفریق ایمانی اور ارادہ کرتے ہیں یہ کہ تجویز کے درمیان اس کے کوئی اور راہ الاائے کا القافر حق کا میں نے کہا تھا نا زاجر اہل کتاب ما انجام دنیاوی انجام ہے یہ پکے کافر ہیں اور اخروی انجام یہ تیار کہ ہم نے کافروں کے لیے عذاب ذلیل کرنے والا تو کافروں کے مقابلے میں مومنین کے لیے بشارتیں ہوتی ہیں نہیں اب بشارت ہے جو ایمان اللہ کے ساتھ اس کے رسولوں کے ساتھ اور نئی تفریح کی فل ایمان لام و فر کو فل ایمان لکھو نئی تفریح کی ایمان میں درمیان کسی ایک ان میں سے یہی لوگ ہیں ان قریب دے گا اللہ ان کو ان کے ثواب اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں مہربان ہیں یس آلو کا آل کی بات آل کی بات خباسات یہود کا بیان خباسات یہود اس کا شان نزول یہ ہے کہ بعض یہودیوں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ جس طرح موس علیہ السلام کے کتاب یک بار کی نازل ہوئی ہے آپ بھی آسمان سے کتاب یک بار کی اتاریں تب ہم یہ لائیں گے ایک روایت یہ ہے ایک روایت یہ ہے کہ یہود کے سرداروں نے کہا کہ اللہ تعالی ہمارے پاس خط لکھے کیا اللہ تعالی خط لکھیں باقاعدہ فرشتہ خط لے آئے اور سرداروں کا نام بھی ہو فلاں سردار میں خط لکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ تیرے پاس کے تو حضور کو مان لے اس قسم کے خط آ جائے تو حضور پریشان ہوئے کہ یہ بڑے بھکن اور بیوقوف ہیں کہتے خدا ہمارے پاس آتے تو اللہ تعالیٰ نے فرما میرے محبوب آپ ہم گین نہ ہوں موسا علیہ السلام سے بھی اس قسم کے سوالات کرتے تھے کہا تھا موسا علیہ السلام کو کہ خدا ہمیں ظاہر ظہور نظر آئے ان کا دیدار کریں تب مانیں گے دیکھو جی سوال کرتے ہیں آپ سے اہل کتاب یہ کہ اتارے تو ان کے اوپر کتاب آسمان سے ایک معنی یک بارگی یک بارگی کتاب آسمان سے دوسرا مانا کیا اتارے تو ان کے اوپر خط کتاب بنے مکتوب خط آسمان سے ہمارے نام خاص نوشتہ فقط سالو موسا اکبر ذالک جواب الزامی الزامی جواب یہ ہے کہ پرانی چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے یہ پرانے پاپی ہیں اس قسم کے اعتراض کرتے رہتے ہیں یہ باپ دادا کیسے چلے ہیں جواب الزامی پاستائی سوال کیا تھا انہوں نے موسا علیہ السلام سے زیادہ بڑا اس سے کیا کہا ارن اللہ جہارتن خباست نمبر ایک اب ان کی خباستیں بیان ہو رہی ہیں انہوں نے کہا موسا کو کہ دکھا ہم کو اللہ ظاہر ظہور پس پکڑا ان کو کڑک نے بس سبب گستاخی کے یہاں ظلم کا من کا لکھنا ہے گستاخی پکڑا ان کو پڑک کڑک نے بس و گستاخی کے سمت العج یہ خباصت نمبر کتنی دو یہ سمت تراخی کے لیے نہیں ہے ایسے تاکیب ذکری کے لیے ہے پھر یہ بات بھی سن لو کہ بنایا انہوں نے بچھڑے کو کیا بنایا معبود الہن لکھو اتحد الجا الہ بعد اس کے کہ ان کے پاس دلائل پر معاف کیا ہم نے اس سے اور دیا ہم نے موس علیہ السلام کو غلبہ سری سلطان کا منع کہ غلبہ یا روب موس علیہ السلام میں اللہ نے روب رکھا تھا ورفان فوق محمود اقتباس نمبر کتنی تین تورات کے حکام نہیں مانے تو اللہ نے جبریل کو کیا کہا کہ تور کا ایک ٹکڑا ان کے سر کے اوپر کھڑا کر دے جوتے سے مانیں گے ڈنڈے سے اقتباس نمبر تین کہ اٹھایا ہم نے ان کے اوپر تور کو بس باب وعدہ لینے کے بس کول نہ یہ خباس نمبر کتنی اور کہا ہم ان کو داخل ہو دروازے بیت المقدہ سے جھکے جھکے تو جھکے گئے یا کر کے گئے اور تو ان کے بجائے کیا کہا ہندت کتنی ہے بیوقوف وقل نالحم لحم اخباثن بھر کتنی جی پان کہا ہم نے ان کو نہ زیادتی کرو ہفتے کے اندر تو زیادتی کی یا نہیں کون سی زیادتی کی مچھلی کا شکار تو بندر بن گئے اور لیا ہم نے ان سے وعدہ پختہ یہ کتنی شباستیں ہیں جی پانچ اب آگے بعض اسباب کا ذکر کیا جا رہا ہے اور حکم بعد میں آئے گا اسباب کی تفصیل ہو رہی ہے اور حکم بعد میں حکم ان کی سزا اللہ نے فرمایا ہم نے بنی اسرائیل کو سزا دی اور اسباب اور اس سزا کے اسباب ہیں یہ جو ابھی بیان ہو رہے ہیں نقض میسا کا ہوم ذکر اسباب حکم بعد میں آئے گا ذکر اسباب پس بس بب توڑنے ان کے اپنے پختہ عہد کو نمبر ایک بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا گیا وہ ابھی آئے گا اگلی صورت کے اندر آئے گا پس بس سب توڑنے ان کے اپنے پختہ احد کو یہ سبب نمبر کیا ہے اے وفرحم بیا بیات اللہ سبب نمبر دو یہاں بھی با لگے گی اور بس وب قفر کرنے ان کے اللہ کے ایتوں کے ساتھ وقت لمبیا نمبر کتنی تین اور بس سبب قتل کرنے ان کے نبیوں کو نا حق تو قول اہم نمبر کتنی چار اور بس سبب ان کی اس بات کے کہ وہ کہتے کہ دل ہمارے کیا ہیں کیا ہیں محفوظ ہیں تمہاری بات اثر نہیں کرتی تو پہلے اس کا جواب آ چکا کہ محفوظ ہے یا ملون ہے گزر چکا تھا نا ہاں۔ بل تب اللہ بلکہ مہر لگا دی اللہ نے ان کے اوپر بس کفر کے پس نہیں مان مگر تھوڑے باب کفر ہم و قول ہم ایک قول ہم پہ لکھو نمبر پانچ کفر تو پہلے آ چکا ہے اور بس وہ کفر کرنے ان کے اور بس سباب بہتان باندھنے ان کے یا قول کا معنی کیا ہے باندھنا نمبر پانچ اور باندھنا ان کا اوپر مریم کے بہتان عظیم کتنے نمبر لکھا ہے پانچ یہ ساری برائیاں ان کی یا نہیں وہ قول ہم انا قتل مسیحا یہ نمبر کتنی جی اور بس وہ قول ان کے کہ بے شک ہم نے قتل کر دیا مسیح کو یعنی عیسیٰ بن مریم کو جو اللہ کا رسول ہے حالانکہ نہ تو قتل کیا انہوں نے اس کو نہ سولی پہ چاڑا لیکن اشتباہ ہو گیا ان کے لیے کیا ہو گیا کہ ان کا اپنا آدمی کس کی شکل بن گیا عیسیٰ علیہ السلام جو اس کو پھانسی بیٹھا اور بے شک جو لوگ اختلاف کرتے ہیں اس کے اندر البتہ شک کے اندر اسے نہیں واسطے ان کے ساتھ کوئی علم اگر اتباع زن زن کی بات کرتے ہیں اب آگے دیکھو نا غور کرو وما قتل ہو یقینا اور نہ قتل کیا تھا انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً بل رافع اللہ علیہ بلکہ اٹھا لیا اس کو اللہ نے طرف اپنے آسمان کی طرف اٹھا لیا اب دیکھو قرآن نس کرتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے ان کا رف السما ہے آگے سمجھ پھر بخاری شریف میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام السلام نازل ہو گیا آخر قیامت میں ہمارے حضرات لکھتے ہیں تمام حضرات لکھتے ہیں اور سعودی عرب کے مفتیوں نے بھی فتویٰ دیا ہے کہ جو آدمی رف عیسیٰ اور نزول عیسیٰ کا قائل نہیں وہ پکا کیا ہے کافر ہے آج کل فتنے اٹھ رہے ہیں خیال کیا کرو بال کے اٹھا لیا اس کو اللہ نے طرف اپنے اور ہیں اللہ تعالیٰ غالب حکمت والے وائمن اہل کتاب اللہ قبل موت اور نہیں اہل کتاب میں سے کوئی ہے من اہل کتاب احد المحضوف ہے یہاں احد المقدر ہے جی نہیں اہل کتاب میں سے کوئی ہے مگر البتہ ضرور ایمان لائے گا ساتھ اس کے پہل ہے موت عیسیٰ سے قابلہ موت ہی ہی ضمیر کا مر جا کے اس کو بناؤ عیسیٰ کو مگر البتہ ضرور ایمان لائے گا ساتھ اس کے پہلے موت ہی ساتے اور دن قیامت کے ہوگا ان کے اوپر گواہ اب میں پوچھتا ہوں کہ قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے تمام اہل کتاب کیا بن جائیں گے مومن اب اگر عیسیٰ علیہ السلام مر گئے ہیں تو موت سے پہلے کیا یہ سارے یہودی مومن بن گئے تھے یہ بن گئے تھے تو قرآن کیا کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے جتنی یہودی ہیں جتنی عیسائی ہیں سب مومن بن جائیں گے جو یہودی مومن نہیں بنے گا قتل ہو جائے گا جتنے سارے مومن اب مومن ہیں تو معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام پہ موت نہیں آئے گی نازل ہوں گے جہاد کریں گے عیسائی فوراً مومن بن جائیں گے یہ حضور کی شریعت کے اوپر تو کہ حضور کی شریک دعوت دیں گے نا اور یہودی بھی کافی مومن بن جائیں گے لیکن جو مومن نہیں بنے جو بنے گے وہ کیا ہو جائیں گے سارے کے سارے قتل ہو جائیں گے تو قرآن کہتا ہے پھر ایک دفعہ سمجھو کہ نہیں اہل کتاب میں سے کوئی ایک مگر البتہ ضرور ایمان لائے گا ساتھ عیسیٰ کے پہلے موت عیسیٰ کے یہ نزول مسیح کے اوپر دلالت کرتی ہے یا نہیں لکھ لو ہاشا لکھو قبلہ موت ہی کا من قبلہ موت عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان ابی حریرا یہ کس سے روایت ہے حضور کے صاحب ابو حریرا یہی معنی بیان کرتے ہیں مسلم جلد نمبر اے صفا ستاسی مسلم جلد نمبر ایک صفحہ کیا ہے جی ستاسی بخاری جلد نمبر ایک صفحہ چار سو نوے مسلم جلد نمبر ایک صفحہ ستاسی بخاری جلد نمبر ایک صفحہ چار سو نوے اب وہ میں خود پوری حدیث پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں سمجھے جی کیا ہاں۔ پہلے بھی کچھ میں عرض کر چکا ہوں وہ حدیث ابھی بھی میں آپ کو سناتا ہوں جو بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے اس کا حوالہ پہلے میں دے چکا ہوں ابھی سناتا ہوں آپ کو چلیے جی۔ وہ یہ ہے جی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ان ابی حرارت رضی اللہ تعالیٰ نقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ تقوم لاتقم حتیٰ و حتّیٰ ابن مریم نہیں قائم ہوگی قیامت یہاں تک کہ اترے گا تمہارے اندر کون ابن مریم اب یہ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ ای علیہ اسلام تو مر گئے ہیں اور حضور نے جو مسیح کی بشارتیں دی ہیں کہ آخر میں مسیح آئے گا وہ مسیح معود میں ہوں مسیح معود میں ہوں لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ حضور نے فرمایا ہے کہ یمز لفی ابن مریم حضور نے جس مسیح کی بشار اشار دینی ہے کیا لفظ کا ہے ابن مریم ہوگا اور یہ مرزا الامد کا جانی ابن مریم نہیں یہ ہے ابن گھسیٹی کیا اور اس کی ماں کا نام کیا تھا گھسیٹی تھا میں چیلنج دیتا ہوں ان کو کسی حدیث میں دکھا دو کہ ابن گھسیٹی آئے گا <laughs> آخری حدیث تو وہاں صاف ہے مسیح کا لفظ بھی نہیں ابن مریم کا لفظ ہے آ ابن گھسیٹھی جی دکھا دے مسیمہ فیقم ابن مریم حاکمن الکستا فیاکثر السلیب عیسائیوں کے سلیب کو توڑ کے رکھ دے گا یکت الخنزیر خنزیر کھاتے ہیں اس کو ختم کر دے گا وجاز جاز الجزا یہ جزیہ ٹیکس کو ختم کرے گا کہے گا یا مسلمان ہو جاؤ یا قتل ہو جاؤ بھائی فیض المال مال اس وقت بہت ہوگا یہاں تک نہ قبول کو کوئی بخاری کے اندر ہے سما یقول ابو حرارا اور کرنا ایک کراؤ ان سے ابو حرارا نے کہا اگر پڑھنا ہے تو چاہو قرآن میں ہے وائمن اہل کتاب اللہ یومن النبی قبلہ موت یہ حدیث ابو حرارا نے بیان کر کے دلیل میں قرآن کی یہی آیت پیش کیا جو میں ابھی آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اے سمجھ آگے کیا ہے جی فب ظلم من الزین ہادو یہ یادہ ہے فاف ماں نق ذہم کا یہ لکھ لو میں آپ سمجھاتا ہوں فاب ظلم یہ یادہ ہے فاف ماں نق ذہم کا اجمالا لکھ لیا جی یہ یادہ ہے فاب ماں رحم کا اجمالا برائے بیان حکم برائے بیان حکم میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اسباب بیان ہو رہے ہیں حکم آخر میں آئے گا کتنی اسباب پہلے بیان ہو چکے تھے چھ ٹھیک ہے نا اور جو چھ اسباب تھے یہ ظلم تھے یا انصاف تھا کیا تھا اور بنی اسرائیل کا ظلم تھا نا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بنی اسرائیل نے جو ظلم کیے نا یہ سا چھ سبب اس ظلم کے سبب ہم نے بنی اسرائیل کو سزا دی بنی اسرائیل کا دی یہ حکم ہے سزا دی کیا سزا دی کہ پاک چیزاں ان کے لیے کیا کر دی گئیں حرام کر دی گئیں یہ اونٹ بھی حرام ہوا شتر مرغ بھی بدخ بھی چربی بھی یہ آرام کر دی تو یہ یادہ ہوا فاب ظلم کس کا یاد ہے فاب ماں نقل تدا وہ کتنے اسباب تھے چھ وہ سب کا یاد ہے پس بس بب ظلم کے یہودوں سے ہر رمنا علیہم یہ بیان کیا ہے وہ بیان حکم ہے حرام کر دیا ہم نے ان کے اوپر وہ پاک چیزیں جو حلال کی گئی تھیں واسطے ان کے تو چھ سبب پہلے بیان ہوئے یا نہیں اور تین سبب اب بیان ہو رہے ہیں واب صد من سبیل اللہ یہ سبب نمبر کتنی ہے سات اس کو بھی ان کے ساتھ ملاؤ اور بس و روکنے ان کے اللہ کے راستے سے بہت کو واقف الربا اور وہ سبب لینے ان کے سود کو کیا لیتے تھے سود بھی لیتے تھے وہ قد ہو ان ہو حالانکہ تاجر سود سے کیا روکے گئے واقل ممبال الناس بالباطل اور بس اب کھانے ان کے مال لوگوں کا کس کے ساتھ با غلط فتوے دیتے تھے نظر و نیاز کے طریقے پہ تو کتنی سبب آ گئے جی نو تو چھ سبب حکم سے پہلے تین سبب حکم کے بعد یہ نو اسباب ہیں اور حکم کون سا ہے جی سزا کہ ان کے اوپر پاک چیزیں کیا کر دی گئی حیران کر دی آگے ہمیں اچھا جی وہ آتد نل امن ہوں عذاب العلیمہ وہ تو انجام دنیاوی تھا نا اب انجام اخروی آتدنا نا انجام اخروی تیار کیا ہم نے واسطے کافروں کو دا کے لاکن راسخون خون برائے مومنی اہل کتاب اہل کتاب کے کفار کا تو رگڑا نکال دیا اب مومنین کے لیے بشارت ہے بشارت برائے مومنین اہل کتاب لیکن وہ لوگ جو پختہ ہیں علم کے اندر ان میں سے اور مومن یہ ایمان لاتے ہیں کون عبداللہ بن سلام حضرت نجاشی وغیرہ ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کتاب کے جو اتاری کی طرف تیرے اور ساتھ ان کتابوں کے جو اتاری کی تو اس سے پہلے والمکی مین آپ سوال کریں گے لا کے نرا سے خون وہ بھی مرفوع ہے والمومن بھی کیا ہے اور اس کا عکس پڑ رہا ہے یہ کیوں منصوب ہے نیچے لکھو منصوب المد یہ اہل عرب اسلوب تبدیل کرتے رہتے ہیں یا منصوبہ مد ہے یا منصوب الاختصاص ہے کئی دفعہ میں عرض کر چکا ہوں اس سے پہلے کس کو معذور کرو گے عمدہ ہو یا خصو تعریف کرتا ہوں میں ان کی جو قائم کرنے والے نماز کو موتون زکوٰۃ وہ پھر وہی یاد پائے وہ مرفو ہے اور دینے والے زکوٰۃ کو ایمان لانے والے ساتھ اللہ کے دن قیامت کے یہی لوگ ہیں قریب دیں گے ہم ان کو جرِ عظیم شہید اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اصلاحی مواعث خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر www.shahideislam.com